اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس میٹھے زہر کی لذت میں محب جس جس مسلمان مرد عورت کا دل ابھی تک زندہ ہے وہ مذکورہ تفاصیل سے ضرور ضرور درس عبرت حاصل کرے گا اور حصول نصیحت کی برکت سے اس کے عمل میں نمایاں تبدیلی واقع ہوگی لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ کیفیت وقتی ہو اور کچھ ہی عرصے بعد یہ تمام باتیں ذہن سے فراموش ہو جائیں جس کے باعث نفس دوبارہ گندگی کی طرف مائل کرنے کے لیے زور لگانا شروع کر دے اس مشکل کا حال فقط یہ ہے کہ انسان خوب ہمت کر کے استقامت کے ساتھ اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے اور اس جہاد میں آسانی اور سہولت کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کا بار بار مطالعہ کرے اپنی صحبت اچھی رکھے اور بری صحبت سے فوراً جان چھڑا لے آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا اس زمن میں ایک ایمان فروز واقعہ رکت قلبی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے مروی ہے کہ حضرت ابو حفصر حداد رضی اللہ عنہ ابتدا میں ایک لونڈی پر عاشق ہو کر اپنا صبر و قرار کھو بیٹھے کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک یہودی رہتا ہے وہ بہترین جادو جانتا ہے اس سے عمل کرواؤ وہ یقیناً تم کو تمہاری محبوبہ سے ملا دے گا آپ فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور اپنا تمام حال بیان کیا یہودی نے کہا تمہارا کام ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم چالیس دن تک کسی بھی قسم کا نیک عمل نہیں کرو گے پہلے اس پر عمل کرو پھر میرے پاس آنا آپ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور نیکیوں سے یکسر کنارہ کشی اختیار کر لی چالیس دن حسب شرط گزارنے کے بعد اس کے پاس پہنچے یہودی نے جادو شروع کیا لیکن اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوا کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس نے کہا ہو نہ ہو تم نے ان چالیس دنوں میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہے ورنہ میرا جادو کبھی ناکام نہ جاتا آپ نے فرمایا ویسے تو مجھے کوئی قابل ذکر چیز یاد نہیں ہاں ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان بھائی اس سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے یہ سن کر جادوگر نے کہا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اس پرودگار کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو کہ جس نے تمہارے ایک معمولی سے عمل کو وہ شرف قبولیت بخشا کہ میرا جادو مکمل طور پر ناکام ہو گیا اس بات سے آپ کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر کچھ ہی عرصے میں درجہ ولایت پر فائز ہو گیا ذہن پاکیز کی اچھی صحبت اختیار کرنے بری صحبت سے بچنے اور صاف ستھری خصوصاً دینی تحریریں پڑھنے سے حاصل کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ جہاد طویل کے باوجود محبوب کی یاد مکمل طور پر دل سے محو نہ ہو اور طبیعت بار بار اس کو دیکھنے یا اس سے ملاقات کی جانب مجبور کرے یقیناً اس قسم کی کیفیات کے وارد ہونے پر انسان کو قابل گرفت نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ ان پر بالکل توجہ نہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے ہاں ایسی صورت میں اس پر ایسے مال کا اختیار کرنا لازم ہے کہ جن کے باعث طبیعت کا تقاضا بدل جائے انہی مال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ایسے شخص کو ممکن ہونے کی صورت میں کچھ عرصے کے لیے اس شخصیت سے بہت دور چلا جائے اور کسی دوسرے مقام پر جا کر خود کو اچھے اعمال میں مصروف و مشغول کر دے خصوصاً نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں جب اسے دوری اور ذہن کو کسی اچھے کام میں مشغولیت کی دولت حاصل ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں خود دیکھے گا کہ جس کام کو اس نے بہت زیادہ دشوار گزار تصور کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حد آسان ہو گیا ہے قلبی وابستگی والے مقام سے دوری کے علاج ہونے کی بہترین دلیل حدیث مبارکہ میں بیان کردہ یہ واقعہ ہے چنانچہ مروی ہے کہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے پھر اسے توبہ کا خیال آیا چنانچہ ایک عابد کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا پھر ایک عالم سے دریافت کیا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے اس نے کہا ہاں تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے فلاں علاقے میں چلا جا وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ زوجل کی مدد کر اور اپنے علاقے کی طرف مت آنا یہ بروں کا علاقہ ہے چنانچہ اگر تو یہیں رہا تو پھر گناہوں میں مشغول ہو جائے گا یہ سن کر وہ توبہ کے ارادے سے مذکورہ علاقے کی طرف چلا ابھی نصف راستے ہی چلا تھا کہ ملک الموت ابھی نصف راستے چلا تھا کہ ملک الموت تشریف لے آئے اور اس کی روح قبض کر لی اب مشیت الہی کے تحت رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اس طرف آیا ہے لہذا اسے ہم لے جائیں گے جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا اس لیے ہمارے ساتھ جائے گا ابھی یہ جھگڑا جاری تھا کہ اللہ جل کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا انہوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا اس فرشتہ نے کہا کہ تم دونوں طرف کا فاصلہ ناپو یہ جس علاقے سے قریب ہوگا اس طرف کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ اس علاقے سے زیادہ قریب تھا کہ جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں سے ایک باعث قریب تھا لہذا اسے انہی میں سے کر دیا گیا اس مرض میں مبتلا خواتین کو بھی چاہیے علاج کی غرض سے کسی دور دراز علاقے میں رہنے والے رشتہ دار کے ہاں کچھ عرصہ گزاریں لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی لمحہ کسی فضول کام میں ضائع نہ ہو بلکہ وہاں خوب نیک مال کا ارتکاب کرنے کی کوشش کریں اچھی صحبت اختیار کریں اور بہت بہتر ہے کہ اپنے ساتھ اصلاحی موضوعات پر مشتمل کتابیں بھی ضرور لے جائیں اور وقتاً فوقتاً ان کا مطالعہ کرتے رہیں اگر ممکن ہو تو روزانہ کچھ وقت کے لیے محلے کی خواتین کو جمع کر کے کسی اچھی دینی کتب سے درس شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو اس مرض سے دور رکھے اور مبتلا خواتین و حضرات کو جلد از جلد نجات کی توفیق مرحمت فرمائے آمین